حضرت یزید بن ابو عبید رحمہ اللہ حضرت سلمہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ زہا کے نفل پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تو اس ستون کی طرف جاتے جو مصحف کے پاس ہے اس کے قریب نماز پڑھتے میں یعنی یزید بن ابو عبید مسجد کے کسی حصے کی طرف اشارہ کر کے کہتا آپ یہاں کیوں نہیں نماز پڑھ لیتے وہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ اہتمام سے نماز پڑھتے دیکھا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1430